حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر بری مثال صادق نہیں آنی چاہیے کر کے رجوع کرنے والا کتے کی طرح ہے جو اپنی قید چاٹتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو انتیس